حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اہل جاہلیت یعنی مشرق قیدیوں کا فدیہ چار سو درم فیکس مقرر کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اکانوے